سیدہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اے اللہ کے رسول عورت کو حیض کا خون لگ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کھرچے پھر پانی کے ساتھ ملے اور پھر اس میں نماز پڑھ دے حدیث نمبر چار سو پانچ مسند احمد